دیوانوں کے اس مجموعے کے اندر نوجوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں کشمیر کی دھرتی پر جہاد کر رہے ہیں کل تک افغانستان میں لڑ رہے تھے کئی نوجوان وہاں شہید ہوئے کشمیر میں اب تک پچاس سے زائد نوجوان جام شہادت نوش فرما چکے ہیں جام شہادت نوش فرما چکے ہیں میرا محبوب کمانڈر میرے چھوٹے بھائی کی جگہ کمانڈر ارشد شہید رحمت اللہ علیہ اور کمانڈر وحید اللہ مسعود تقریباً ایک ماہ قبل انتا بھون کے علاقے میں انڈیا آرمی کا چھ گھنٹے تک مقابلہ کر کے ستر فوجیوں کو واصل جہنم کر کے شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں ایک کا تعلق ڈیرا اسماعیل خان سے تھا دوسرے کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا میرا بھائی الیاس جو دیر کا رہنے والا ہے وہ بھی اس وقت کشمیر کی دھرتی کے اندر ہے اور عرب نوجوان بھی اندر جا چکے ہیں ایک دستہ تیار ہے جو بوسنیا جانے والا ہے جہاں سربیا کی فوجوں سے ٹکرائے گا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ نے ہم پر جہاد کو فرض کیا اقدامی جہاد فرض کفایہ کے درجے میں ہے کہ امت کا کوئی نہ کوئی ایک جماعت دشمن کے خلاف برسرے پیکار رہے آج یہ جہاد مٹا دیا گیا دنیا میں کئی ہم دشمنوں پہ حملہ نہیں کر رہے دنیا میں کسی جگہ ہم نے دشمنوں پہ چڑھائی نہیں کی انہیں دعوت دے کے ان پہ قتال نہیں کیا بلکہ ہر جگہ اپنا تحفظ کر رہے ہیں افغانستان میں اپنا ملک بچا رہے تھے کشمیر کشمیر میں اپنی دھرتی بچا رہے ہیں فلسطین کے اندر فلسطین کے اندر اپنی دھرتی کا تحفظ ہو رہا ہے کیا جہاد کا فریضہ اقدامی جہاد کا فریضہ بند ہو جائے گا اور ایک ارب بیس کروڑ مسلمان موجود ہوں گے اے نوجوان تیری جسم کے اندر خون ہوگا اور جہاد بند ہو جائے گا ہم نے ارادہ کیا ہے کہ دنیا کے جس خطے پر خواہ کسی کافر کے خلاف ہو یا کسی نام نہاد مسلمان منافق کے خلاف ہو ہم ان قریب اقدامی جہاد کا اعلان کریں گے